حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے کے ساتھ کوئی آواز یا آگ نہ جائے امام ابو داود رحمہ اللہ نے فرمایا راوی حدیث ہارون نے یہ اضافہ بیان کیا ہے آگ اس کے آگے آگے نہ لے جائی جائے سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اکہتر